الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا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 تو آج کا سلسلہ آپ اول تاخیر دیکھیں اور جو آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے گھر کے مدنی منع ارد گرد نہیں ہے اسکرین کے تو ہماری طرف سے ایک صدا لگا دیں کہ بھائی آپ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تاکہ وہ اسکرین کے آگے آ کے بیٹھے اور امیر سنت دامت برکات اپنے پیارے مخصوص انداز میں ان مدنی منوں کی بھی تربیت کر سکیں جی اماد بھائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہے آپ کے الحمد للہ اللہ تو آج جو آپ کے ساتھ آنا ہوا ہے مدنی جی۔ گلدستے ہمارے چونکہ اب موضوع ہمارا جو چل رہا ہے پہلے کچھ ہم نے اخلاقیات سے سکھائے کچھ ہمیں اللہ اور رسول اج سوج اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کیا ذہن کیا سوچ رکھنی چاہیے اس کی بات ہوئی اسی طرح اللہ تعالی کی مخلوق ہے اللہ تعالی کی بہت ساری مخلوق ہے باغ ہیں ساری چیزیں پھل ہیں کیا چیزیں پھر بعض مخلوق ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں پتہ ہوتی ہیں تو اب ان کے بارے میں بھی صحیح صحیح معلومات ہونا یہ دینی طور پہ بہت ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے تو جن کے بارے میں کیا ہونی چاہیے سوچ اور فرشتوں کے بارے میں کیا سوچ ہونی چاہیے پھر اس کے بعد انسان کی ایک زندگی دنیا میں گزرتی ہے دنیا کے بعد اس کی ایک زندگی ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو اسلامی تعلیمات کیا ہیں اسلام کیا کہتا ہے اسلام کیا کہتا ہے اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اسلام یہ کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے اسلامی تعلیمات یہ ہے فرشتوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں جن کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ جب آپ مر رہے ہیں تو یہ ساری باتیں آج پتا ہونی چاہیے ہمارے مدنی منوں کو پتا ہونی چاہیے اور ہم اپنے مدنی منوں کو یہ باتیں بیان کرنے کے لیے امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے دکھائیں گے بھائی آج جو ہم موضوع لے کر آئے ہیں یہ تو آپ کو دکھانا تو ہے مگر تھوڑا سا پچھلے سلسلے کی آپ کو جھلکیاں بھی دکھاتے ہیں پھر آپ کو لے کر آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف آئیے دیکھتے مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت دامت برکاتم ملالیہ کے جوابات ہم آپ کو پیارے پیارے مدنی گلدستے دکھائیں گے کس انداز کے گلدستے ہیں ہم صحابہ و اہل بیت سے کس طرح سے محبت کر سکتے ہیں محبوب پر جو تنقید کرے اس کے تعلق سے سننے سے اپنے کان کو بہرا رکھے دین کا بڑا پیارا نظام ہے کہ دین نے بڑی پیاری محبتوں کا درج دیا ہے رب تبارک و تعالی سے محبت ہونی چاہیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے تو یہ محبت جب دل میں پیدا ہوگی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ہوگی تو کیا ان کے وسیلے سے دعا مانگی ہمارا کام ہو گیا تو یہ فائدہ ہوا نا اس کو فائدہ ہوا کہیں گے فیضان جاری ہوا ان کا یہ کہیں گے فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ امیر السنت دامت برکاتم لالیہ شاہ فرماتے ہیں تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑے عالم یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اب آپ اندازہ لگا کہ علماء کی اہمیت کتنی ہے ماشاء اللہ اچھا اب دیکھیں اب ہم چل رہے ہیں جو اب ہمارا موضوع ہے وہ جیسے آپ کو بیان کیا فرشتوں جین وغیرہ کے متعلق تو فرشتوں کے متعلق دو مدنی گلدستے ایک ساتھ ہم چلا رہے ہیں جی میرا نام عامر علی ہے اور میں دس سال کا ہوں میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا فرشتے جاری رہی ہیں برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے فرشتے چار فرشتے مقرب اللہ تعالی کے قرب خاص جو پایا ہے انہوں نے وہ وہ تو چار ہیں مشہور فرشتے اس کے علاوہ فرشتوں کی جو تعداد اتنی زیادہ ہے اور روایتوں میں ان کے انداز یہ ہے کہ ہم انسانوں سے اور تو بہت زیادہ تعداد میں فرشت ہیں واللہ تعالی اغلم و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان کیا قبر میں مردوں سے فرشتے باتیں کرتے ہیں فرشتے سوالات کرتے ہیں مر ربوں کا ماں دینوں کا ہاں؟ یہ بھی ایک طرح سے بات ہوئی سوال ان سے کرتے ہیں اور وہ مومن ہو تو اس کا صحیح جواب دیتا ہے کافر ہو تو اس کا جواب صحیح نہیں دے سکتا اس کو عذاب ہوتا ہے مختلف روایات ہیں سوالات میں بھی کئی مطلب روایات ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کسی عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتہ پیدا کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں کون ہوں تعارف کرواتا ہے اپنا تمہارا ساتھ دوں گا واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں اس مدنی گلدستے سے ہمیں معلوم ہوا کہ فرشتے مردوں سے باتیں کرتے ہیں یعنی سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے اور جو قبر میں فرشتے سوالات کریں گے ان کے نام آپ کو معلوم ہے جو قبر میں فرشتے سوالات کرتے ہیں ان کے نام ہے منکر نکیر کچھ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں منکر نکیر تو اس کا صحیح تلفظ آپ ذہن نشین کر لیجئے کیونکہ ابھی سے آپ کی زبان پہ صحیح تلفظ آئے گا تو بڑے ہوں گے تو ایک دم پکا ہو جائے گا تو صحیح تلفظ کیا ہے منکر نکیر جو دیگر عراب کے ساتھ جو ہے بول رہے ہیں یہ تلفظ ذہن نشین کر لیجئے منکر نکیر اچھا یہ سوالت جو کریں گے وہ کس زبان میں ہوں گے مرنے کے بعد ہر کسی کو عربی زبان آ جائے گی یہ بھی عربی نہیں عربی زبان آ جائے گی چاہے آپ کوئی سی بھی زبان جانتے ہو کوئی سی بھی زبان آپ کو سمجھ میں آتی ہو لیکن آپ جیسی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو فرشت اس سے عربی میں سوال کرتے ہیں اور اس کو عربی سمجھ میں آتی ہے اور وہ عربی میں ہی جواب دیتا ہے یعنی عربی ایسی انٹرنیشنل لینگویج ہے جی کہ جو پہلے دن دنیا میں آیا اس سے لے کر جو قیامت تک آئیں گے مختلف قوموں میں آئیں گے کہاں کہاں رہیں گے کون کون سی زبانیں ہوں گی کون سا قبیلہ ہوگا سب کچھ ہوگا یہ سارے ایک ساتھ جمع ہوں گے تو سب کو عربی آ رہی ہوگی عربی زبان آ جائے گی اور جو جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی کون سی زبان بولی جائے گی عربی بولی جائے گی اور ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربی آقا ہیں تو یہ ہم نے مدنی گلدستہ سے سیکھا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جی ماد بھائی مزید کیا مدنی گلدستے ہیں کیا بہارے ہیں اچھا اس میں یہ تو ایک موضوع رہا جو جی۔ آپ نے موضوع بیان کیا اصل یہ کہ فرشتوں کی تعداد کے حوالے سے پہلے ایک موضوع رہا اور پھر ان کا قبر کے اندر جو کردار ہے اس کو بھی بیان کیا گیا تو یہ بھی ایک جو موضوع ہے سیکھنے کا جی۔ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اسلام کیا بات بیان کرتا ہے فرشتے کی کتنی تعداد ہے بہت زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی اور یہ طرح طرح کے ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور یہ فرشتے ہیں اللہ اچھا، تعالیٰ کچھ تعداد بھی متعین کر دیتے ہیں کہ فرشتے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہیں اور شاید یہ کتابوں میں بھی لکھا ہو کہ مدنی منہ جو اس چیز کو سیکھتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں تو کیا کہتے ہیں اس میں نہیں خیر لازمی بات ہے یہ تو آپ کو وضاحت مدنی گلدسے میں ہوئی گئی ہاں۔ ان کی تو بہت تعداد ہے حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں فرشتے طرح طرح کے کام انسان کے اپنے جسم پہ ہوتے ہیں پورا ایک نظام ہے اللہ ہاں۔ رب العالمین کا تو یہ بھی پتا ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان میں بھی بڑے مرتبے والے ہیں اور ان میں بعض جو فرشتے ہیں ان کے مختلف کام ہوتے ہیں سور پھونکنے کے لیے بھی مقرر ہیں تو اس طرح کے ان کے کام ہیں اور کچھ فرشتے پیارے قسم کے مزار پہ سبحان اللہ ستر ہزار صبح ستر ہزار شام تو وہ ہے نا کہ مجرم تو ایسے ہوتے کہ وہ پڑے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ مخلوق ایسی ہے ایک ہی بار آئے گی ستر ہزار صبح آئیں گے ستر ہزار شام اور ان کا ٹرن اوور ہوتا رہے گا تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے ان کا وجود ہے اور قبر کے بارے میں بھی پتا چلا کہ قبر کے اندر جو بندہ جا رہا ہے تو وہاں پر اس کا ایک امتحان بھی ہے ایک آزمائش بھی ہے جی۔ اس قبر کے تعلق سے میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ بعد میں بیان کروں گا ابھی ایک مخلوق کے تعلق سے یہ فرشتے ہیں ان کا یہ کام ہے ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی مخلوق مخلوق ہے نافرمانی نہیں کرتی یہ مخلوق وغیرہ وغیرہ اب اس طرح اس فرشتوں کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہونی چاہیے اسلام کیا کہتے ہیں جی ہاں فرشتے ہیں فرشتوں کے بارے میں عقیدے جو رکھنے اس میں بہت ہی اہم ایک موضوع میں آپ کو لے کر آتا ہوں آئیے دکھاتے ہیں جی میرا باپا جان سوال ہے کہ کیا ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ سکتے ہیں معذ اللہ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 کیا ہونا چاہیے جن کس چیز کو کہتے ہیں مخلوق ہے جن بابا ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوتا جن بابا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی باتیں بھی بولنے والے بولتے ہیں اور حماقت کا شکار ہوتے ہیں ڈراتے ہیں کہ جن آ جائے گا لے جائے گا تو وہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی جو ڈرانے والی بات ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن جن کے بارے میں کیا ہونا چاہیے کیا سوچ ہونی چاہیے اس کا میں آپ کو مدنی گلدستہ دکھاؤں گا موہد محسن فرام یو کے پیارے باپا جان اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں مغرب کے بعد جن بابا پکڑ لیتا ہے اور جن بابا کون ہے حدیث پاک میں چھوٹے بچوں کے لیے یہ کہ سورج ڈوبنے کے بعد سن سیٹ ہو جانے کے بعد ان کو نہ نکالا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جن کو چاہتا ہے ان کو چھوڑتا ہے وہ منتشر کرتا ہے تو یہ ہے حدیث پاک تو سورج ڈوبنے سے لے کر عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے نا تو یہ وقفہ جو ہے اس میں چھوٹے بچوں کو باہر نہ نکالا جائے مویشی بھی نہ نکالے جائیں یہ بکرے بھینسے گائے ان کو بھی اس وقت باندھ دیا جائے یا بہرحال قابو میں رکھا جائے اپنے ان کو آزاد نہ چھوڑا جائے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 اچھا مسلمان لوگوں کی چھتوں پر مسلمان جن رہتے ہیں تو یعنی آپ کے گھر کے بھی چھت پر ہمارے گھر کی چھت پر بھی جن آپ ہے اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کھانا کھاتے ہیں آپ نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے کھانا کھاتے نا جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں گھر والے تو اوپر سے جن اتر کر آپ کے دسترخوان پر آ جاتے ہیں اچھا ہاں۔ آپ ایسی باتیں بتا رہے ہیں تو ہمارے مدنی منع ڈر نہ جائیں نہیں ڈرے یہی تو میں بتا رہا ہوں اچھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتے مسلمان جنات تو جب مسلمان جنات آ جاتے ہیں تو شریر جنات دوسرے جنات کافر جنات وہ نہیں آتے اور ہماری حفاظت ہوتی ہے اب یہ بتائیے جتنے مدنی منع مجھے یہ بات بیان کر دیں کس کے ساتھ جن نے آ کر ان کا کان پکڑا کوئی آیا اور اس کو اٹھا کر پٹکا اور اس طرح مارنا کٹائی کرنا شروع کر دی ایسے واقعات نہیں ہوتے اور ایک اور سب سے اہم بات آپ کو بیان کرو جن جو ہے نا وہ عام طور پر حضرت انسان سے ڈرتا ہے یعنی انسان سے ڈرتا ہے جن جی جن انسان سے ڈرتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ آپ بڑے آرام سے گھوم رہے ہیں وہ نو گنا زیادہ ہے وہ چڑھائی بھی نہیں کر رہے لڑائی بھی نہیں کر رہے پٹا بھی نہیں کر رہے آپ سے وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے آپ کا روب آپ کا دبدبا آپ کا وہ سمجھے کہ آپ کی بادشاہ کا سکہ بٹھا کر رکھا ہوا ہے جی واہ بھائی واہ تو جنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جن جو ہے آپ سے ڈر رہے ہیں اور یہ عجیب بات ہے کہ آپ جن سے ڈر رہے ہیں جن آپ سے ڈر رہے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہاں، یہ بہت بہت پیاری بات کی آپ نے تو اس مدنی گلدستے کے تعلق سے بھی آپ کچھ مدنی پھول دینا چاہیں گے تو یہ بڑا ہی پیارا مدنی گلدستہ امیر برکات سنت دامد عطا فرمایا اور اس میں جو ایک اہم ترین بات کہ چھوٹے مدنی منوں کو مغرب کا وقت یعنی کہ جیسی سورج جو غروب ہوا تو باہر نہ نکالیں اور عشاء کے وقت تک یہ جو وقت آپ کو بتایا میرے سنت نے اس وقت میں چھوٹے بچوں کو باہر نہ لے کے جائیں اور جو مویشی جانور وغیرہ ہیں ان کو بھی باہر نہ لے کے جائیں اچھا یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے اگر لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا نہیں لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا اس مسئلے میں نہ پڑیں بس یہ نظر رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ اس وقت میں بچوں کو باہر نہ نکالا جائے مویشیوں کو باہر نہ نکالا جائے بس اس بات پر جو ہے ہمیں توجہ رکھنی چاہیے اچھا پھر یہ ہوگا کہ یہ والی جو بات آپ نے کی نا کہ اگر نکال لیں تو کیا ہوگا تو ایسے جو واقعات ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی بار ہوتے ہیں جی۔ پھر اس کے بعد نہیں ہوتے اس کے بعد جب وہ واقعات کی ضرورت بھی نہیں رہتی تو یہ خود واقعہ بن جاتا ہے واقعہ بن جاتا ہے ہمارے یہاں مدنی چینل پر ایک سلسلہ چلتا ہے عبرت ناک خبریں جی تو یہ ایسی خبروں کا حصہ بن جاتا ہے پھر واقعہ تو ایسی چیزوں میں مطلب آگ گرم ہے یہ چیک کرنے کے لیے ہاتھ تھوڑی نہ کوئی ڈالتا ہے کیا بات اسی لیے ان باتوں میں عقل کو دخل نہیں ہے عقل سے نہیں سوچتے ابھی آپ کو ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی شان ہے انہوں نے منع کر دیا ختم سبحان اللہ اور یہاں یہ بدنی پھول بھی ہے دیکھیں جب پیار مدی منع کو پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ایسا جام پلایا ہوا ہوگا جشن ولادت پر یہ جھنڈے اٹھا رہے ہوں گے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہوں گے میلاد شریف منا رہے ہوں گے ناطے پڑھ رہے ہوں گے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیے درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے ہوں گے جب دل میں اتنی محبت اتنی عزمت اتنی عقیدت اتنی چیزیں پیٹ جائیں گی اب ایسے شخص کو ایسے مدنی منع کو ایسی مدنی منی کو یہ بولا جائے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا ہے آپ بتائیے بس اب اس کے بعد تو یہی تو بات ہے کہ بچوں کو جھنڈے بھی دیے جائیں اس موقع پر بچوں کو یہ تربیت کی جائے تاکہ وہ بچہ جب بڑا ہو تو وہ بچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ان کی باتوں کو بہت اہمیت دینے والا بن جائے تو اگر یہ محبت بھرا ماحول بنانا ہے تو بچوں کو اس طرح تعلیمات دینی ہے ان کو اجتماعی ذکر نات میں لائیے ان کو جھنڈے بھی دیجیے گھر پہ بارہویں شریف پہ چراغا ضرور کرنا ہے اپنے تاکہ جی۔ بچے کو سمجھ میں آئے کہ بارہویں شریف بڑا مبارک دن ہے اللہ تعالی کی نعمت والا دن ہے رحمت والا دن ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پیارے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور ہمارے جو مدنی ملیہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بارہ ربی الاول کو کیا انداز ہوتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پیارے باپا جان میں مابد مزمبک سے بات کر رہی ہوں میرا سوال یہ ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے اس شعر کا مطلب کیا ہے جزاک اللہ خیر و ایاکم نور والا آیا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں یہ نور والے آئے ہیں جو سراپا نور ہے اور نور لے کر آیا ہے تو یہ ہدایت کا نور لے کر آئے ہیں اور نور کے معنی ہوتا ہے اجالا روشنی تو قرآن کریم بھی نور ہے تو قرآن کریم لے کر آئے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے یہ تشریف لیا ہے تو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے لائٹ لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے روشنی لایا ہے نور والا آیا ہے اور اجالا لایا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چارا ہے علیکہ یا صلی اللہ تو بارہ ربی الاول تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین بارہ ربی الاول کا خوب عالی شان استقبال کیجیے ماہ ربی النور شریف کا خوب خوب استقبال کیجیے کہ ماہ ربی النور شریف تو کیا آتا ہے ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے بوڑھا ہو یا جوان ہر حقیقی مسلمان دل کی دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربی الاول سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو جشن ولادت کا اپنے گھر میں بھی ماحول بنائیے مدنی چینل دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے اور سالہ سال یعنی ربی الاول کے لیے خاص نہیں سال سال جشن ولادت کی خوشیاں مناتے رہیے جیسی بارہ ربی الاول رخصت ہو پھر بارہویں کا انتظار کیجیے تو یہ انداز ہوگا تو انشاءاللہ شاء اللہ مدینہ مدینہ ایک سو چھبیس مرتبہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا جی مات بھائی ماشاء اللہ بڑے ہی پیارے پیارے مدنی گلدستے آپ مدنی منوں کو دکھا رہے ہیں اور مزید کیا کہیں گے اچھا اب چونکہ ہمارا موضوع تو یہی چل رہا ہے کہ اسلام کیا کہتے ہیں اسلام ہمیں کیا کہتے ہیں مدنی منو اسلام کیا کہتے ہیں اسلام اسلام کیا کہہ رہا ہے اب ہمارے ہاں بہت سی باتیں غلط پائی جاتی ہے جیسے جن کے بارے میں غلط فرشتوں کے بارے میں غلط کی بات ہوئی اسی طرح انسان کے معاملے میں کہ انسان آج پیدا ہوا تو کل کیا ہوگا کیا چیز ہوگا اس میں بھی کچھ غلط باتیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں اس تعلق سے میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ جی۔ دکھاتا ہوں میں میں پڑھتا ہوں پیارے بابا جان بچے ایک دوسرے کو یہ کیسے سنائی دیتے ہیں دوسرے جنم میں ملیں گے بابا دوسرا جنم کیا ہوتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ دوسرا جنم کا وجود ہی نہیں ہے یہ تو صحیح کفر ہے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ مسئلہ تناسخ اس کو بولتے آواگون بھی بولتے تو یہ ہمارے اسلام میں کھلا کفر ہے کہ جو یقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ جنم لے گا ہاں دوبارہ زندہ تو ہو سکتا ہے یہ تو ولیوں کی کرامت سے بھی ہوئے انبیاء کرام کی کہ موجزے بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مردے زندہ کیے ہیں اس کا تو قرآن کریم میں ذکر ہے دوبارہ زندہ ہونا مردے کا موجزے کی صورت میں نبی کے وہ ہو چکے اور اب بھی کسی ولی کی کرامت سے کوئی زندہ ہو جائے مردہ تو اس میں عرج نہیں ہے یہ تو صحیح ہے لیکن دوبارہ پیدا ہونا نئے سرے سے اس کا جنم ہونا اس کا برتھ ہونا اس کی ایسا ہے ہی نہیں امپوسیبل یہ کھلا کفر ہے جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا نکاح بھی اس کا ٹوٹ جائے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر توبہ کر کے نئے سرے سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو واللہ تعالی تعالی اعلم اعلم عز اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی تو جی پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں ہمیں اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں نکالنا چاہیے جی۔ جو خراب ہو جو گندی ہو اب یہ باتیں سیکھی کہاں سے شاید ڈراما دیکھ کر فلم دیکھ کر یا کہانیاں پڑھ کر یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ ان کی زبان بھی ہمارے پاس آ رہی ہے ان کی صحبت ہمیں مل رہی ہے اب جس طرح کے ایک چھوٹا سا بچہ تھا اب اس کی دادی کا انتقال ہو گیا جب دادی کا انتقال ہوا اب ساری بات ہے دادی کی تسوین ہوگی مسلمان ہے لیکن وہ چھوٹا بچہ اپنے ابو سے کہنے لگا کہ ابو دادی کو کب جلائیں گے اب یہ بات جو اس کے ذہن میں کیسے آئی تو کہیں فلمیں دیکھ کے ڈرامے دیکھ کر اس کی تربیت تو نہیں ہو رہی تو پیارے پیارے مدنی منو یاد رکھیں اگر اچھے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھا بولنا سیکھیں گے برے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو برا بولنا سیکھیں گے بعض طوطے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اچھی بات سکھائی جائے تو وہ اچھی بات سیکھ جاتے ہیں کلمہ شریف پڑھتے ہیں پوری پوری صورتیں پڑھ لیتے ہیں تو کیا کہ ان کو اچھی صحبت ملتی ہے تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چلن کے ناظرین یاد رکھیں اچھے کی صحبت اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت برا بنا دے گی آپ نے تل دیکھا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے کھایا جاتا ہے چھوٹا سا ایک تل ہوتا ہے لڈو تل کا لڈو ہاں، بھی آتا ہے لڈو بھی ہوتا ہے لڈو دیکھیں ایک یہ جو تل آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا رنگ کیا ہے سفید ٹھیک ہے تل کا لڈو بھی ہوتا ہے یہ آپ کو تل کا لڈو بھی نظر آیا کبھی آپ نے جی کھایا اور ایک تل جو ہے وہ لگایا بھی جاتا ہے کہ مدنی منوں کو نظر نہ لگے اور اس کا صحیح مقام کیا ہے کوئی امیر فرماتے ہیں یہاں یہاں تل تل لگا لگا رہا رہا ہے ہے آپ دیکھیں آپ کے مدنی منع موجود ہیں آپ نے کہاں تل لگایا ہے تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ جو امیر سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی تل سے تل یاد آ گیا تو جو کالے رنگ کا جو تل ہے وہ تھوڑی کے نیچے لگے گا یعنی آپ دیکھیں آپ ایک طرف سفید تل کی بات کر رہے ہیں اور ایک طرف کالے تل کی بات کر رہے ہیں کیا نظر سے حفاظت رہے گی وہ بلیک رنگ کا تل ہے اب آپ تل لگاتے اس لیے کہ آپ کے مدنی منہ کو یہ کہ یہ تل جو ہے کالے رنگ کا ہے سفید مدنی منا ہو یا جس رنگ کا اب یہ کہ تل لگاتے ہیں اب آپ ایک بات بتائیے کہ جو ہم والے تل کی بات کر رہے ہیں جو کالے رنگ کا ہے جب آپ نے تل نہیں لگایا تھا آپ کا مدنی منا اس وقت زیادہ اچھا لگ رہا تھا یا تل لگانے کے بعد زیادہ اچھا لگا جو تو آپ نے لگایا تل لگایا تو اس کے بعد وہ اور مزید دلکش ہو گیا لوگ دیکھیں گے تو تل لگانے کا صحیح مقام صحیح جگہ یہ ہے کہاں لگانا ہے پیارے مدنی منو تھوڑی کے نیچے اور یہ کس نے بتایا ہمیں امیر سنت دامت برکات ملالیہ نے تو آپ اب ہم آتے ہیں سفید رنگ کے تل کی جانب یہ جو سفید رنگ کا تل ہے آپ اس کو پھولوں کے ساتھ رکھ دیں پھول کس رنگ کا ہوتا ہے لال رنگ کا اب یہ سفید رنگ کا تل پھول کے ساتھ رکھ دیں تو کچھ دیر کے بعد یہ سفید تل گلابی ہو جائے گا لال رنگ کا ہو جائے گا کیونکہ سفید تل کو کس کی صحبت ملی پھول کی صحبت ملی لال پھول کی صحبت ملی تو اس کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا اسی طرح اگر ہم اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے کے لائیں گے اور بروں کے ساتھ رہیں گے تو ہو سکتا ہے ہم بھی برے ہو جائیں تو بہرحال سلسلے کا وقت تو اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے آپ نے بیچ میں وہ کی کی بات تھی کہ توتے یوں اور اس طرح کہتے ہیں تو اختتام پر آپ مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنے اختتام کی طرف لائیں اور آج وہی مدنی گلدستہ دکھا دیں جس میں توتے ذکر کر رہے ہیں اور مدنی پھول بھی ہیں جی ماشاء اللہ وہ مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں اللہ ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ ادا فرمائے اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئیے مل کر اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے ان شاء اللہ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 وہ دو سال کی عمر میں فوت ہو گئی میں غم سے نڈال ہو گیا اسی سال جب شب براعت آئی میں نے نماز عشاء تک نہ پڑھی خوب شراب پی اور نشے میں ہی مجھے نیند گھیر لیا میں خواب کی دنیا میں پہنچ گیا کیا دیکھتا ہوں کہ محشر برپا ہے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر جمع ہو رہے ہیں اتنے میں مجھے اپنے پیچھے سرسراہٹ محسوس ہوئی پیچھے مڑ کر جو دیکھا تو ایک قداور سانپ منہ کھولے مجھ پر حملہ آور ہونے والا تھا میں گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا سانپ بھی میرے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا اتنے میں ایک نورانی چہرے والے کمزور بزرگ پر میری نظر پڑی میں نے ان سے سلام فریاد کی انہوں نے فرمایا میں بے حد کمزور ہوں آپ کی مدد نہیں کر سکتا میں پھر تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا سانپ بھی برابر تعاقب میں تھا دوڑتا دوڑتا میں ٹیلے پر چڑھ گیا کیلے کے اس طرف خوفناک آگ شولہ تھی اور کافی لوگ اس میں جل رہے تھے میں اس میں گرنے والا ہی تھا کہ آواز آئی پیچھے ہٹ جا تو اس آگ کے لیے نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا اور پلٹ کر دوڑنے لگا اور سانپ بھی پیچھے پیچھے تھا وہی کمزور بزرگ مجھے پھر مل رہے اور رو کر فرمانے لگے افسوس میں بہت زیادہ کمزور ہوں آپ کی مدد نہیں کر سکتا وہ دیکھیے سامنے جو گول پہاڑ ہے وہاں مسلمانوں کی امانتیں وہاں تشریف لے جائیے اگر آپ کی بھی وہاں کوئی امانت ہوئی تو انشاءاللہ اللہ کی کوئی صورت نکل آئے گی میں گول پہاڑ پر پہنچا وہاں دریچے بنے ہوئے تھے ان دریچوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے دروازے سونے کے تھے اور ان میں موتی جڑے ہوئے تھے فرشتے اعلان فرمانے لگے پردے ہٹا دو دروازے کھول دو شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت یہاں موجود ہو جو اسے سانپ سے بچا لے دریچے کھل گئے اور بہت سارے مدنی منہ چاند کے چہرے چمکاتے جھانکنے لگے انہی میں میری فوت شدہ دو سالہ مدنی منی بھی تھی مجھے دیکھ کر وہ رو رو کر چلانے لگی خدا کی قسم یہ تو میرے ابا جان ہے پھر زوردار چھلانگ لگا کر وہ میرے پاس آ پہنچی اور اپنے الٹے ہاتھ سے میرا سیدھا ہاتھ تھام لیا یہ دیکھ کر وہ قداور سانپ پلٹ کر بھاگ کھڑا ہوا اب میری جان میں جان آئی میری مدنی منی میری گود میں بیٹھ گئی اس نے پارہ ستائیس سورت الحدید کی سولہویں آیت کا یہ حصہ تلاوت کیا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ترجمہ کنز الایمان کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق یعنی قرآن کریم کے لیے جو اترا اپنی مدنی منی سے یہ آیت کریمہ سن کر میں رو پڑا میں نے پوچھا بیٹی وہ قداور سانپ کیا بلا تھی کہا وہ آپ کے برے اعمال تھے جن کو آپ بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں قداور صاحب نما بد احمالیاں آپ کو جہنم میں پہنچانے کے در پہ ہیں پوچھا وہ کمزور بزرگ کون تھے کہا وہ آپ کی نیکیاں تھی کیونکہ آپ نیک عمل بہت کم کرتے ہیں لہذا وہ بے حد کمزور ہیں اور آپ کی برائیوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر میں نے پوچھا تم یہاں پہاڑ پر کیا کرتی ہو کہا مسلمانوں کے فوت شدہ بچے یہیں مقیم ہو کر قیامت کا انتظار کرتے ہیں ہمیں اپنے والدین کا انتظار ہے کہ وہ آئیں تو ہم ان کی شفاعت کریں پھر میری آنکھ کھل گئی میں اس خواب سے سہم گیا تھا الحمد میں نے اپنے تمام گناہوں سے رو رو کر توبہ کی ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے صلوا على العبيب صلى الله تعالى على محمد